جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے تو بتلا دیجیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کل صحیح ہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ خبر کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں خبر واحد اور خبر متواتر خبر متواتر کو ہم نے پڑھ کر وہیں ختم کر دیا تھا کیونکہ وہ ساری کی ساری مقبول تھیں پھر خبر واحد کے اندر جو ہے وہ ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں دو تقسیمیں پڑھی تھیں پہلی تقسیم کے اعتبار سے خبر واحد جو ہے وہ تین قسموں پر تھی مشہور عزیز غریب اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسری تقسیم کے اعتبار سے یہ پڑھا ہے کہ خبر جو ہے وہ خبر واحد جو ہے وہ مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی اور اگر خبر واحد مقبول ہوگی تو پھر اس مقبول میں بھی آگے ہم نے اس کی قسمیں پڑھی ہیں دو بڑی قسمیں ہیں ایک صحیح اور ایک حسن پھر اس صحیح کے ماتحت بھی دو قسمیں ہیں صحیح لذاتی ہی صحیح لغیر ہی تو اگر آپ اس کا چارٹ بنائیں گے تو یہ شروع سے خبر سے لے کر شروع ہوگا متواتر اور واحد پھر واحد کے ماتحت دو قسمیں پھر دو قسموں میں سے پہلی کی تین اور دوسری کی پھر آگے دو پھر اس دو کی پھر آگے دو ان کی پھر آگے دو تو کبھی وقت ملے تو بڑے چارٹ پر اس کو آگے آگے لیتے جائیے گا تاکہ آپ کے سامنے ایک نقشہ صاف واضح ہو جائے اب ہم صحیح رضاتی ہی کی جو ہم نے تعریف کل پڑی تھی اس کی شرح بھی ہم نے پڑھ لی شروع کی شرائط کیا من شروع تعریف يكون الحديث صحيحا خمسه وهي تعریف کی جو شرح تھی اس کی یعنی جو وضاحت تھی اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صحیح کی شرائط وہ شرائط کے جن کا پورا پورا پایا جانا واجب ہے یہاں تک کہ وہ حدیث صحیح کہلائے وہ پانچ ہیں نمبر ایک اتصال السند نمبر دو عدالت الروات نمبر تین ضبط الروات نمبر چار عدم العلہ اور نمبر پانچ عدم الشزوز یہ پانچ شرطیں پایا جانا ضروری ہیں فیضخت اللہ شرط واحد من حاضر شروط اگر ان شروط خمسہ میں سے کوئی ایک شرط بھی مختل ہو گئی اس میں خلل واقع ہو گیا نہ پائی گئی یا پائی گئی تو پوری طرح سے نہ پائی گئی صحیح تو پھر اس حدیث کو اس وقت اس وقت میں ہم صحیح حدیث نہیں کہیں گے اس صنعت کے اندر کہیں کمی آ گئی عدالت الروات روات میں تمام راویوں میں سے کوئی ایک بھی راوی کے اوپر کلام ہو گیا تو حدیث صحیح نہیں کہلائے گی مثال ما أخرجه البخاري في صحیحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبائل بن مطعم عن ابیه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور فهذا الحديث صحيح سارے روات کا ذکر کیا اور آخر میں جو راوی آئے وہ کون ہیں <clears throat> محمد بن جبیر بن عن ابی محمد بن جبیر کے والد کہتے ہیں کہ سمی سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قارا کہ آپ نے تلاوت کی فی المغربی مغرب کی نماز کے اندر بطور سورہ تور کی فہذا صحیح صحیحن یہ حدیث صحیح ہے اچھا کیوں پانچ چیزیں تھیں نا صحیح ہونے کے لیے اب ایک ایک کی یہاں پر اس اس کو کو امپلیمنٹ کریں گے یہاں ان سند متصل سند اس کی متصل ہے کیسے متصل ہے ان کل اس لیے کہ ہر ہر راوی روات ہی روات میں سے من شیخی اس نے اپنے شیخ سے سماعت کی ہے اچھا یہاں پر اما سے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اگر ہر ہر شیخ نے اپنے ہر ہر شاگرد نے اپنے شیخ سے سماعت کی ہے تو جہاں تو حدثنا آ گیا بخاری کہہ رہے ہیں نا کہ حدثنا عبداللہ کہ مجھے ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے عبداللہ بن یوسف کہہ رہے ہیں اخبرانہ مالکن کہ مجھے خبر کی مالک نے لیکن مالک آگے یہ نہیں کہہ رہے کہ حدثنا یا اخبارہ وہ کہہ رہے ہیں آن ابن شہابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے شہاب سے بس سے کا لفظ ہے نا شہاب کہتے ہیں کہ آن محمد بن محمد بن بن جبیر مسلم کہتے ہیں آن ابھی ہی تو وہ تو نہ سمینا کہہ رہے ہیں نہ حدس نہ کہہ رہے نہ اخبرانہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اماں عَنْ عَنَةُ تو مالکن و ابن شہابن و ابن یہ جو عن عنا ہے یعنی عن عن عن سے جو حدیث آ رہی ہے تو محمول اتصال عادل افطال یہ محمول ہوگی اتصال پر ہی کیوں غیر مدلسین اس لیے کہ یہ غیر مدلس تھے مدلس کہتے ہیں چیزوں کو رلا ملا دینے والا دھوکا دینے والے کو تو تھوڑا بہت زیادہ سخت لفظ ہے حدیث میں تو یہ لفظ بہت کم ہی استعمال ہو سکتا ہے وہ تو بالکل ہی موضوع حدیث ہو تو وہ دھوکا کہیں گے مدلس رلا ملا کر چیز پیش کر دینے والا کر کر دینے والا تو جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آن کا کیا مطلب ہوگا کہ جب ابن شہاب ابن جبیر سے کہتے ہیں کہ آن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے جبھی آن کہا ہے اگر سنا نہ ہوتا اگر یہ انہوں نے ان سے حدیث خود نہ لی ہوتی تو پھر اس واسطے کا ضرور ذکر کرتے کہ جس کے واسطے سے یہ حدیث ملی ہے تو جب تو جب وہ آگے عن سے حدیث لے رہے ہیں عن کہہ کر جو ہے وہ حدیث ان کو مل رہی ہے یا یا کوئی راوی عن کے کے لفظ کے ساتھ ایسے روات میں سے جن کی عدالت جو ہے وہ سب کے نزدیک جو ہے وہ معتبر ہے تو پھر ایسی حدیث صحیح کہلائے گی کیونکہ بعض اوقات آن اختصار کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ لمبی روایت چل رہی ہے تو وہ آن سے کہہ کر تو آگے آگے چلے جاتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی بیچ میں راوی ہوتا تو وہ ضرور اس کا خود بھی ذکر کرتے یہ بات سمجھ میں آ گئی جی یا اس میں کوئی کلام ہے ولی ان اچھا پہلی پہلی شرط تھی صنعت کا اتصال وہ تو ہو گیا اور دوسری شرط تھی کہ عدالت روات اور ضبط الروات تو وہ کہتے ہیں کہ ان روات عادول ضابطون سارے کے سارے جو راوی ہیں وہ عادل بھی ہیں اور ضابط بھی ہیں کیسے ہیں آگے آتا ہے وہاں بھی اوساف ہم آئندہ علما علما و تعدیلی کہ یہ یہ جو اوصاف ہیں ان کے عادل ہونا اور ضابط ہونا یہ اہل جرح و تعدیل کے جو امام ہیں جو اہل اہل الجرح و تعدیل ہیں ان کے نزدیک ان کے اوصاف کیا ہیں یہ بھی آگے آ رہے ہیں عبداللہ بن یوسف سقت متقن <coughs> عبداللہ بن یوسف آ رہے تھے نا اس کی راویوں میں سے امام بخاری سے امام بخاری نے جن جن سے لی حدیث وہ عبداللہ بن یوسف ہیں ان کے بارے میں جو آئم جرح و تعدیل ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ان کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن یوسف صفت متقن ہیں مالک بن انس جو ہے وہ امام حافظ ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ابن شہاب الزہری ان کے لیے فقی حافظ متفق علی اعلیٰ و اطقان ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں محمد ابن جبیر کے لیے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور آگے جبیر بن متعین وہ تو ہیں ہی صحابی ان کے لیے تو صحابی کا لفظ ہی کہہ دینا کافی ہے کہ صحابی کے اندر ساری ہی صفات ولی انہ باقی اگلی شرائط ولی ان غیر اللہ اور شاز نہ ہونا شرط تھی لم ہو ماہ اقوام ہو اس لیے کہ اس حدیث کا کوئی ایسا معارض نہیں ہے کسی نے اس کا تعارض نہیں کیا اس سے جو اس سے بھی اخوا ہو تو کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس نے اس حدیث کا کے مخالف کوئی حدیث پیش کی ہو اور وہ راوی ان سے بھی زیادہ مسکن ہو ان سے بھی زیادہ عادل ہو تو شاذ بھی نہ ہوئی ولی نولئی صفی العلل اور اس میں علتوں میں سے کوئی علت بھی نہیں ہے اب علت کیا چیز ہوتی ہے یہ آگے بڑی تفصیل سے یہ خود بتائیں گے اس لیے ابھی اس کو یہاں پر ہی رہنے دیں <clears throat> کیونکہ علت ایک خفی چیز ہے اس کی ایک تفصیل ہے لیکن یہاں پر اب آپ کو فی الحال نہیں معلوم ہوگا ابھی اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ علت یعنی کوئی ایسا ایسی چیز ایسی ایسی ایسا عائب جو کہ چھپا ہوا ہو اب وہ کون سے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں چونکہ ہے نہیں تو اس لیے انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ ولی انہ سکتی ہے علت من لنل تو یہ ساری شرائط جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر پائی گئی لہذا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے حکم وجوب العمل بھی اہل الحدیث تمام اہل حدیث کے نزدیک اہل حدیث مراد اپنے اہل حدیث نہ لے لیجیے گا مراد اہل علم حضرات تو عمل اس پر جو ہے وہ واجب ہے میں یہ اقد بھی مین الصولین اور وہ ان لوگوں کے نزدیک بھی جن کو شمار کیا جاتا ہے اصولیین اور فقہا میں سے ان کے نزدیک بھی صحیح صحیح پر عمل کرنا واجب ہے فہو حجت من شرعی تو یہ شریعت کی دلائل میں سے یا حجتوں میں سے ایک حجت ہے کہ اس کے ذریعے سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے لا لاس المسلمہ ترک العملی بھی نہیں ہے گنجائش کسی مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنے کو ترک یعنی ترک عمل اس پر ترک عمل کی گنجائش مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ جب صحیح مسلم سے صحیح بخاری سے کسی بھی صحیح حدیث سے کچھ بات ثابت ہو جائے تو پھر اس کو وہ ترک نہیں کر سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہ لے لیجیے گا کہ بخاری اور مسلم سے جو بھی چیز ثابت ہوگی وہ اس پر عمل کرنا واجب ہے ایسا نہیں ہوگا عمل کے وجوب کے لیے الگ کرائٹیریا ہے کیونکہ واجب کیسے ہوگا فرض کیسے ہوگا آپ نے اصول شاشی میں بھی پڑھا ہوگا کہ, فرائض جن کو ہم فرض کہتے ہیں وہ کیسے واجب وہ, ان کے ان کا طریقہ استدلال کیا ہے کیا ہے وہ کیوں فرض کہلاتے ہیں کچھ چیزیں کیوں واجب کہلاتی ہیں کچھ چیزیں کیوں سنت کہلاتی ہیں کچھ چیزیں مستحب کہلاتی ہیں تو بخاری میں مستحب بھی ملیں گے تو کوئی حدیث اگر استحباب کے درجے میں کسی چیز کو ثابت کرتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بخاری میں ہے لہٰذا اس پر عمل واجب ہو جائے گا <clears throat> مراد یہ ہے کہ ترک العمل بھی ہی ایسی چیز کہ جب وجوب ثابت ہو جائے اس پر اہل فقہا بخاری کی حدیث کے ذریعے سے وجود ثابت کر رہے ہوں تب اس پر ترک عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا <clears throat> ورنہ تو ورنہ تو بخاری ہی کی غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو حدیث میں ایسا بھی ایک موقع ہے کہ جس میں راوی نے روایت کی ہے کہ آپ علیہ صلاحت والسلام نے ایک جگہ جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے تو وہ جگہ نیچے سے خراب تھی بیٹھنے کی وہاں جگہ نہیں تھی تو آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا تو لیکن وہ اس کی کئی علتیں انہوں نے پھر نکالی ہیں اس کی وجوہات کئی نکالی ہیں ممکن ہے کہ عذر تھا آپ کو کوئی تکلیف تھی نیچے کوئی موزی جانور تھا کچھ بھی ہو سکتی ہیں اس کی پھر کئی ساری وجوہات انہوں نے نکالی ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ خاص طور پر جو ہمارے موجودہ اہل حدیث ہیں وہ بخاری اور مسلم کو اس شدت سے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ اس میں جو حدیث آ گئی وہی واجب العمل ہے اس کے علاوہ اور بھی واجب العمل ہی نہیں تو وجوب کے لیے یا کسی چیز کے اس بات میں اسرار کے لیے الگ کرائیٹیریا ہے اس کا الگ طرز ترجیح ہے اور کسی چیز کا بخاری اور مسلم میں موجود ہونا یہ ایک روایت کے اعتبار سے ہے صنعت کے اعتبار سے ہے کہ صنعت صحیح ہے لیکن صنعت تو قرآن پاک کی بھی سب سے صحیح ہے کیا اس سے ہم خود دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اس کو یوں کرنا کئی پرانے پاک میں کئی چیزیں جو ہیں وہ استحباب کے درجے میں ہیں تو کیا ان کو ہم لازمی سمجھ لیں گے کہ چونکہ وہ قرآن میں ہیں جی المراد حاضہ حدیث صحیح جب ہم یہ کہتے ہیں اب یہی بات انہوں نے خود آگے بیان کر دی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے مراد کیا ہے محدثین کی المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن شروط الخمسة السابقة سابقة قد تحققت فيه بس یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانچ شرطیں تھیں اس میں پائی گئیں جیسے لا انه مقطوع بصحته في نفس الامر یہ بات نہیں ہے کہ وہ حدیث قطعی طور پر صحیح ہے نفس امر میں بھی کیوں علی الثقہ اس لیے کہ وہ جو ثقہ ہے انسان ہی ہے نا وہ بھی صحابی کے بعد تو پھر تابعی شروع ہو گیا تو لجواز الخطا والنسیان نسان کے خطا اور نسان ہو سکتا ہے ثقہ سے بھی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نفس العمر میں ہی وہ حدیث صحیح ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ پانچ شرائط ہم نے اپنی طرف سے پوری بین کی کوشش کی اور ان پانچ شرائط کے پائے جانے کے بعد ہم کہہ دیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اچھا ایسے ہی جب ہم یہ کہتے ہیں بل مراد بقولیم حاضا حدیث غیر صحیح اس کا کیا مطلب ہوتا ہے انہو لم تتحقق فیہ شروط الصحتی کہ نہیں متحق ہوئی اس کے اندر صحت کی شروط کون سی الحمد السابقہ وہ شروط صحت جو کہ پانچ گزری ہم نے ماقبل میں کلو ساری کی ساری نہیں ہے یا تو او بازو ہے یا اس کی باز نہیں ہے لیکن یہ بات نہیں ہے لا انہو قبل فی نفس الامر کہ وہ حدیث نفس امر میں ہی جھوٹ ہے یا غلط بیانی پر مشتمل ہے کیوں اصابتی من ہوا کثیر الخطا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو کسی موقع پر صحیح بات بھی تو کر دے ایک آدمی سے اکثر نسیان ہوتا ہے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہی نسیان اس سے اگر سو میں سے پچانوے باتیں بھول چوک کے سے غلط ہو جاتی ہیں تو پانچ صحیح بھی تو ہوتی ہوں گی تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ شرطیں یا تو پانچوں نہیں پائی گئی ہیں ان میں سے بعض نہیں پائی گئی لیکن یہ بات نہیں ہم کہتے کہ یہ حدیث ہی ذاتی ہی غلط ہے بس یہاں تک اسی لیے ہمارے اہل علم حضرات کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث صنعت کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے اس سے حکم کا وجوب تو نہیں لیتے لیکن اس کی عزت و اکرام میں اس کی توقیر میں کمی نہیں آنے دیتے کہ کیا پتا بھائی وہ راوی جس کے بارے میں امام الجرح و تعدیل نے کہا ہے کہ یہ سکا نہیں ہے وہ بھی تو امام انسان ہی ہے کیا پتا اس سے کہیں کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو یا کیا پتا وہ آدمی جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو نسیان تھوڑا سا رہتا تھا یہ والی حدیث بیان کرتے ہوئے نسیان نہ ہوا ہو تو نفس العمر میں حدیث صحیح ہو اور ہم اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ وہ اس کو صحیح حدیث نہ کہیں تو حدیث کے الفاظ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہم راویوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ صنعت صحیح ہے یا صنعت ٹھیک نہیں ہے بس صنعت میں کمی ہے کمزوری ہے حدیث پر آ کر ہم رک جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ضعیف حدیث سے وجوب اور عدم وجوب کا استدلال تو البتہ نہیں لیکن فضائل کے لیے ضعیف حدیث بھی بالکل معتبر ہے اہل علم کے نزدیک ضعیف حدیث سے فضیلت کا استدلال کرنا بالکل درست ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ پرانے وقتوں کی بات ہے نام مجھے نہیں رہا پہلے لوگ بادشاہ جو تھے وہ بڑے علم قدردان ہوا کرتے تھے اہل علم کی بھی اور علم کی بھی قدر کیا کرتے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے دیہاتی آدمی تھا کہیں سے آیا اور بغل سے نالین نکالے دو جوتے اور پرانے جوتے تھے اور کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا میرے پاس تبرک ہے اور یہ آپ علیہ السلام کے نالین ہے اب یہ بات سب کو ہی پتا تھی کہ یہ وہ غلط بات کر رہا ہے صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اس کی یہ بات اس نے اعزاز اکرام لینے کے لیے اور بادشاہ سے جو ہے وہ انعام کی لالچ میں آ کر یہ جھوٹ بول دیا اگر سے بہت بڑا ہے بادشاہ نے کھڑا ہو کر بادشاہ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا نالین لیے اور اپنے سر مبارک اپنے سر پر رکھے اور اس کو جو ہے وہ بیش بہا انعامات سے نواز کر روانہ کر دیا درباریوں نے اور وزراء نے جو سمجھدار تھے اہل علم تھے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ تو بالکل ہی بات درست نہیں تھی تو آپ نے کیوں اس کا اتنا اعزاز و اکرام کیا تو بادشاہ نے کہا کہ پتہ مجھے بھی تھا لیکن چونکہ اس نے نسبت حضور سے جوڑ دی تھی تو مجھے اس جھوٹی نسبت سے بھی جو ہے وہ ایک عقیدت ہوگی کہ اس نے تو جوڑ دیا اگرچہ نہیں ہے چلو میں پھر بھی اس کا اعزاز اور اکرام کروں تو لوگ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ تمہیں فلاں کی قسم اور یا اس طرح کی چیزیں ویسے جائز نہیں ہوں کہنا لیکن جب نسبت جوڑ دیتے ہیں تو اگلا بندہ رک جاتا ہے حالانکہ اب کوئی کہہ دے کہ تمہاری ماں کی قسم یوں نہ کرنا اس کی ماں نے تو اس کو نہیں کہا کہ یوں کرو یا نہ کرو بس صرف اس نے نسبت جوڑ دی یہ بات کرتے ہوئے تو اس کی عزت اور احترام میں لوگ نہیں کرتے نہیں کرتے تو ایسے ہی اس نے ایک عزت اور اکرام کا معاملہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تو اس لیے یہ بات سے بات نکل آئی کہ حدیث کی یہ پانچ شرطیں راویوں پر شامل ہیں اور البتہ علت کا پایا جانا وہ ایک ایک ایسی چیز ہے جو متن کے اندر پائی جاتی ہے اور بعض اوقات یہ علت راویوں میں بھی ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ باقی سب شرطیں جو ہیں اس کا تعلق راویوں کے ساتھ رہا ہے جی،, جی کہاں پہنچ گئے تھے ہم جی بل مداد نے پڑھ لیا ہلو فی اسنا دن انسانیدی مطلق کیا جزم کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کسی سند کے بارے میں کہ اصح اسانید مطلقا کہنا کہ یہ اسانید سندوں میں سے سب سے صحیح ہے یعنی صحیح اسانید آپ کے پاس آ گئی مثال کے طور پر دس پندرہ بیس آپ نے سندوں کے ساتھ احادیث رکھ لی سامنے یا کسی ایک ایک ایک حدیث اور اس کی وہ پانچ سے مختلف سندیں ہیں کیا کسی ایک کو آپ اصح کہہ سکتے ہیں وہ پانچوں صحیح ہیں یعنی کہ کوئی ایک اس میں کم کمی ہے کسی کے اندر پانچوں ہی صحیح ہیں لیکن ان پانچ صحیح میں سے اصح کون ہے کیا اس کا بھی کوئی لاہ عمل کوئی طریقہ کار ہے کسی ایک صنعت کو ہم چوز کر سکتے ہیں المختار انہو لا اسناد اصح الاسانید مطلقا جزم سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کیوں لان تفاوت مراتب الصحت مراتب صحت جو ہے اس کا جو تفاوت ہے اس کے اندر جو کمی بیشی ہے مبنی کس بات پر مبنی ہے اعلی تمکن الاسناد من شروط صحہ وہ جو صحت کی شرائط تھیں اس جیسی وہ سند کے اندر ان شرائط کے پائے جانے پر مبنی ہے تمکن الاسناد سند کا ممکن ہونا جڑ پکڑنا من شروط صحہ ان ان شروط صحت کے ساتھ یہ بات تو طے ہے سمجھ میں آ گئی پہلے بھی اب اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ وینظر تحقق اعلی الدرجات فی جميع شروط الصحه وینظر بہت نادر ہوتا ہے تحقق اعلی الدرجات ثابت ہونا تمام درجات میں سے سب سے اعلی درجات کا ثابت ہونا فی جميع شروط الصحه صحت کی تمام شروط کے اندر یعنی وہ جو پانچ شرطیں تھیں وہ پانچوں کی پانچوں اعلیٰ درجے پر پائی جائیں کسی ایک صنعت کے اندر یہ بہت مشکل ہوتا ہے پہلی شرط کیا تھی اتصال صنعت اتصال صنعت بھی بالکل اعلیٰ درجے کی ہو تام درجے کی ہو راوی سارے کے سارے ایک بڑھ کر سارے تام درجے کے ہوں ان کی عدالت بھی ان کا ضبط بھی اور ساری پانچوں کی پانچوں شرطیں جو ہیں وہ یعنی صحیح تو ہوں لیکن اس کے درجات سب سے بلند ہوں یہ بہت نادر ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ میں دوبارہ عرض کروں اچھا فل اولا تو بہتر یہ ہے کہ عن لاسناد کسی حکم اپنا کسی سند پر ایسا حکم لگانے سے رک لیا جائے رہنے دیا جائے اصح الاسانید کہ یہ حدیث ہے تمام سندوں میں سے سب سے صحیح یہ ہے تو وہ جو پانچ صحیح سندیں تھیں اس میں وہ پانچوں ہی صحیح ہیں بس کسی ایک کو بہت زیادہ صحیح کہنا بہتر نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ وہ سب ہی سب پانچوں شرطیں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر ہر کسی نے پوری ہو رہی ہوں ہوں دوسرے اس سے تھوڑی کم درجے کی کا لیکن اس کے باوجود فقط بعض الائمتی القول فی اصح الاسانید بعض ائمہ نے ان اسانید میں سے بھی کسی ایک کو صحیح کہنے کہنے کے بارے میں اپنے قول ذکر کیے ہیں وظاہر ان کل امام اور ظاہر یہ بات بات یہ ہے کہ ہر امام نے رجحہ ترجیح دی ہے ما قوی عندہ جو ان کے نزدیک زیادہ قوی تھی فمن ان ان میں سے جو کچھ اقوال یہ ہیں کہ سب سے صحیح سند بخاری میں کون سی ہیں بخاری اور مسلم دونوں ہی صحیح ہیں ان میں سب سے اصح کون سی ہیں الزہری عن عن سالم روی ذالک عن اسحاق بن و احمد ان کے نزدیک اسحاق بن راوی اور احمد کے نزدیک جو ہے یہ جو سند چلتی ہے نا زہری عن سالم عن ابی یہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور ابن مدینی اور الفلاس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ابن سیرین عن عبیدہ عن علی یہ سند زیادہ قوی ہے تیسرے کیا کہتے ہیں علامہ شان ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ روی اکذالک روی ذالک عن ابن معین اچھا چوتھی الزہری عن علی بن الحسین عن ابی عن علی رضی اللہ تعالی عنہما عنہم روی ذالک ابی بکر ابی بکر ابن ابی شیبہ مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم روی ذالک عن البخاری تو بخاری کے نزدیک سب سے اصح سند جو ہے نا وہ مالک عن نافع عن ابن عمر ہے اچھا جی لیکن مختار انہوں نے کہہ دیا کہ کسی ایک کو سب سے زیادہ نہ کہیں سبھی صحیح ہے ما هو اول مصنف في صحيح المجرد سب سے پہلی کتاب کون سی تھی جو جس میں صرف صحیح احادیث کا ذکر کیا گیا اول مصنف صحیح صحیح صحیح المجردی البخاری ثم مسلم فهما اصح الكتب بعد القرآن وقد اجتمعت الامة على تلقی حما بال بالقبول اور تحقیق امت نے اجماع کر لیا ہے ان دونوں کی کتابوں کو لینے میں یعنی امت مجتمع ہے کہ یہی دونوں کتابیں سب سے اصح ہیں یہ بھی ایک دلیل ہوا کرتی ہے کہ جب امت کا ایک کثیر طبقہ کسی چیز پر جمع ہو جائے تو اسے تلقی بالقبول کہہ دیتے ہیں کہ امت کے اہل علم کا جو ہلاک نہیں اہل علم کی کثیر تعداد جب کسی چیز کو قبول کر لے تو وہ اس کے صحیح ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے اصح ان میں سے صحیح کون سی ہیں دونوں میں سے زیادہ صحیح والبخاری اصحهما واكثرهما فوائد فوائد حال بنا لیجئے کہ زیادہ صحیح اور زیادہ اکثر ہے فائدہ ضرور فوائد کے وزالک علی حدیث البخاری اشد اتصالا اس میں اتصال زیادہ شدید ہے کیونکہ امام بخاری نے جو اتصال کی شرط بیان کی ہے نا اس میں زمانہ بھی ایک پایا جانا اور ملاقات کا پایا جانا بھی شرط ہے امام مسلم نے کہا ہے کہ ملاقات اگر اس نے ایسے سیروں کے ساتھ نہیں بیان کی تو بھی ہم معمول کریں گے کہ اس نے ملاقات کی ہے کیونکہ وہ عادل ہیں تو اس لیے بخاری کی شرط تھوڑی سی زیادہ ہے اس لیے انہوں نے کہا اشد و واؤسف رجالا ملین فيه من الاستنباطات الفقہیہ اور اس وجہ سے بھی کہ بخاری کے اندر جو استنباطات فقہیہ ہیں حدیث سے جو فقہی استنباطات کی ہیں ابواب کے نام لے کر وہ بھی اس وجہ سے بھی ونکت الحکمیہ جو کہ مالی سفی صحیح فی صحیح مسلم جو کہ صحیح مسلم کے اندر نہیں ہیں حاضر حاضر وقون صحیح صحیح البخاری یہ اصح من صحیح مسلم انما ہو بے اعتبار مجموع لیکن یہ جو بات ہم نے کہی ہے نا کہ بخاری زیادہ اصح ہے مسلم سے انما ہوا تب بھی اعتبار ایز اے ہول مجموع کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ بخاری اصح ہے مگر فقط یوجد بعض فی مسلم بعض بعض فی بخاری مسلم کی احادیث جو ہیں وہ روایت کے اعتبار سے راویوں کے اعتبار سے خود نفسی حدیث کے اعتبار سے بھی بخاری کی احادیث سے بھی زیادہ قوی ہیں بات تو میں فارغ ہو کر انشاءاللہ جواب دے دوں گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ